اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو میری آواز میں مقتل کا یہ آغاز سنو اے میرے دیس کے لوگوں میری آواز سنو میری آواز میں مختل کا یہ آغاز سنو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے گھر بلام کرے آؤ ایک کام کرے در بلا کرے جس طرح سانی زہرا نے اسے کام کیا ایک زنجیر کی جھنکار نے وہ کام کیا جس طرح سے شہدا نے سفر شام کیا یعنی نیزوں سے بلند اور بھی اسلام کیا ہم اسی طرز قیادت کی ادام کریں کیا خبر نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر نہ رہے آؤ ایک کام کرے کربلا کرے آؤ ایک کام کرے کربلا کرے یہ جو مجلس ہے مداوا ہے ہر ایک غم کے لیے ایک سوغات ہے یہ دیدہ پرنم کے لیے سوز دل چاہیے تہذیب محرم کے لیے کوئی تفریق نہیں حلقہ ماتم کے لیے رونے والوں کے لیے فرش ادام کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے دربلا کام کرے آؤ ایک کام کرے سربلام کرے آؤ دیکھو کہ یہ خیمہ یہ علم کس کا ہے خون سے نام یہ صحرا پہ رقم کس کا ہے ابھی تاریخ سے آگے یہ قدم کس کا ہے ساری دنیا کو بتا دے کہ یہ غم کس کا ہے ساری دنیا کے لیے غم ہم فضا کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے اور کرے ہم کرے کرے کرے آؤ ایک کام تم بھی سینے میں یہ غم لے کے چلو ہم بھی چلے تم بھی انکار ستم لے کے چلو ہم بھی چلے تم بھی حقہ یہ حشم لے کے چلو ہم بھی چلے تم بھی کا کالم لے کے چلو ہم بھی چلے ہر زمانے کے لیے ذکر وفا عام کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے آؤ ایک کام کرے عام کرے ایسا ایسا تو تاریخ نے دیکھا نہ سنا جو دیا نور کے ہاتھ شب آشور بجھا سب شہیدوں کے دلوں میں وہ دیا جا کے جلا آج بھی روشنی دیتا ہے وہی ایک دیا ہر اندھیرے میں وہی ایک دیا کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہے اور بلام کرے ہاں کام کرے کربلا کرے شبیر کے اپنے بھی ہیں اغیار بھی ہیں خاندان بنی ہاشم بھی ہے انصار بھی ہیں پھر بھی ہیں جان بھی ہے اکبر جرار بھی ہیں جان دینے کے لیے صبح سے تیار بھی ہیں ایسے مقتل کی فضا کو بخدا عام کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے کربلا بلا کرے آؤ ایک کام کرے کربلا بلا کرے ہم ملا رہ گیا ایک دش بلا میں پیاسا جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا یہ سبھی انہی پیاسوں سے وفا ہے بخدا کوئی پیاسا نہ رہے تھی یہ سکینہ کی دعا ہر زمیں پر یہ سکینہ کی دعا ہم کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے ہم کرے کربلا بام کرے قتل ہوا قتل قیادت نہ ہوئی ایک امام اور بڑا فصل امامت نہ ہوئی جس میں روندے گئے پامال شریعت نہ ہوئی چادریں چن گئی باطل کی حکومت نہ ہوئی یہ محمد کے گھرانے کی وفام کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے کربلا ہم کرے آؤ ایک کام کرے کربلا کرے میرے مولا میرے آپ یہ تیرا ہم نہ رکے کتنے طوفان بھی ہلا لائے مگر ہم نہ رکے اے ازادار یہ مجلس یہ محرم وقت کتنا ہی بدل جائے یہ ماتم نہ رکے یہ شہیدوں کا ہے ماتم بخدا عام کرے کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہے آؤ ایک کام کرے در کرے آؤ ایک کام کرے کرے